حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم جب محرم ہوں تو کن جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں چیل کوا چوہا بچھو اور کاٹنے والا کتا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھتیس